جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جان عشق مصطفیٰ کا مزہ جس کو درد کا مزہ نازے دبا اٹھا کیوں جس کو درد کا مزہ نازے دبا کی قسم غفلت عیش ہے ستم یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہم کوئی ہمیں چھڑا کیوں خوب قید ہم کوئی ہمیں

دل کو جو آپ دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے تیری گلی سے جا ماشاء اللہ سلیکٹڈ اشار پڑے ہمارے اسی میں اس بات کا جواب ہے نا کہ جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے یہ کیسا بیمار ہے کہ جس کو درد میں مزہ آ رہا ہے دوا نہیں چاہیے اگلے شیر میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے ہر انسان چاہتا ہے صبر آ جائے یہاں ارض ہو رہی ہے صبر نہیں چاہیے میں بے صبرائی رہوں بے قرار رہوں جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے یہ وہ کمال کی باتیں ہیں جو واقعی تھوڑی سی مشکل ہیں لیکن جس جس دن یہ یہ سمجھ آ گئی نا اصل میں کے دل کو باتیں سن کر ہو سکتا ہے کچھ اسلامی بھائی ایسے ہوں مدنی چل کے ناظرین یعنی کیسی باتیں ہو رہی ہیں کیوں رونے کی کیوں عشق میں مچلنے کی بات اس کو اپنے دل کا علاج کرانا چاہیے وہ ہے نا حضرت نہیں لکھا نا دل کو جو عقل دے خدا پہلے وہ دل کو عقل آ جائے وہ دل کو وہ واقف ادراک حاصل ہو جائے کہ دل وہی دل ہے ہاں، ہاں، ہاں۔ آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو سر دل سے ہو حیران عرب دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہو قربان عرب یعنی دل کی آنکھیں کھل گئی نا تو پھر نبی پاک پر سب کچھ قربان کرنے کو ہی جی چاہے گا اللہ مجھے اور آپ کو ایسا قلب سلیم بھی عطا فرمائے اور اللہ کرے کہ اس درد کا کچھ حصہ نصیب نصیب ہو جائے سبحان اللہ اسلامی کا مدنی ماحول ہے اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کی یہ مدنی بہار ہے کہ یہ عشق مصطفیٰ کی چاشنی جو ہے یہ نصیب ہوتی ہے واقعی رکن شعرا نے بڑی پیاری بات کہی کہ جو شخص حضور کا ذکر سنتا ہے اور لوگوں کو روتے ہوئے دیکھتا ہے اور ان کو جو ہے وہ کچھ کہنے کی بجائے اگر اپنے اوپر غور کرے گا تو ضرور کچھ نہ کچھ پانے میں کامیاب ہو جائے گا دنیاوی فائدہ یہ بھی اعلیٰ حضرت نے بیان کیا اب آپ ذرا پانچ چھ اسلام میں بیٹھے ہیں اور اگر واقعی ہمارے سلسلے میں ہمارے کیمرہ مینز ہیں یا ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں جو ہمارے ساتھ ناظرین ہیں اپنے دل سے پوچھے جو واقعی انوالو ہے ہمارے ساتھ ہم پانچوں بیٹھے نا چھ بیٹھے ہم سب کسی نہ کسی مسئلے میں ہوں گے کوئی غم ہوگا کوئی پریشانی ہوتی ہے انسان زندگی تو اب اس وقت کس کو اپنا غم یاد آ رہا ہے ختم فنش اگر آپ عشق رسول کا دنیاوی فائدہ چاہتے ہیں ان کے نثار کوئی ہاں، ہاں۔ کیسے ہی رنج میں ہو ہاں۔ کتنی پرابلمز میں آپ کیوں نہ ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم سب غم بلا دی اس وقت اب میں سے کسی کو کوئی غم یاد نہیں آ رہا حالانکہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر پہلے ہی کوئی ٹینشن ہوگی کہ یار سلسلے کے بعد یہ بھی کرنا ہے نتھنگ نبی پاک یاد آ گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے عشق میں آپ جب ڈوب گئے تو فنش دنیا کی سب چیزوں سے آپ بیگانہ ہو جاتے اتنا زبردست یہ کہتے ہیں لوگ سکون تلاش کرنا ہے لوگ پتہ نہیں کون کون سے کورسز کرتے ہیں آؤ نا عشق رسول کا کورس کر لو سرکار کی یاد میں رونا سیکھ جاؤ مدینے کی یاد میں تڑپنا سیکھ جاؤ سارے ٹینشن دور ہو جائے گی ٹینشن دور کرنے کے کورس کرنے ہیں مدینے کی یاد اپنے دل میں بسا لو ٹینشن ہی ختم ہو جانی جانا دیا چلنے لگی نصیب میں خل نام سے غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں سوزی سے غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا سے جائے کیوں اب تو نہ رو اے بنی عادت سگ بگڑ گئی اب تو